مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع واسع علیم جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے جس نے سات خوشے اگائے ہر خوشے میں سو دانے تھے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اور اللہ بڑی کشائش والا اور علم والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی زبردست ترغیب دلائی ہے اور یہاں فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچائے جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کے لیے نفع بخش اعمال مفید علوم کی نشر و اشاعت اور فقراء و مساکین پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور ان نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے صحیحین میں ابو حرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے نیک کام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے ایک نیکی دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک بڑھتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اسے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے تمہیں قیامت کے دن اللہ سات سو اونٹنیاں دے گا احمد مسلم نسائی حاکم